حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرو نہ اس لیے کہ کم عقل لوگوں سے بحث کرو نہ اس لیے کہ مجلس میں ممتاز مقام حاصل کرو جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے آگ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چوون